آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں کہاں لوگ اپنی باتوں میں پھانستے ہیں کبھی آپ نے لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں کہ جس کو سن کے آپ کو لگے واہ یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بس آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً کب ایسی باتیں کی جاتی ہیں اب عملی تھوڑی سی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کی باتوں کے فریب میں نہ آ جائیں اور وہ لوگ جو صرف اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو بیچنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک آگے گر سکتے ہیں بس آپ دیکھیے کہ جیسے ووٹس کا وقت آتا ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹنگ کے دن قریب ہوتے ہیں الیکشن کے تو جن لوگوں نے الیکٹ ہونا ہوتا ہے یا جو نامینیٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کل بھی کرتے رہیں گے تو کہنے لگے کہ اس طرح ایک عورت تھی تو وہ بچے کو چھوٹا بچہ اس کے پاس تھا تو گاؤں میں دیہاتوں میں اس طرح کے واقعات عموماً ہو جاتے ہیں تو ایک کینڈیڈیٹ تھا تو اس نے جب اس عورت کو آتا دیکھا تو جلدی سے اس کے بچے کو پکڑا پیار کرنے لگا چوم رہا ہے پیار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اس چیز کی موٹیویشن بھی ہے کہ تم ہمیں ووٹ دو تو وہ عورت تھی اب جب اس کو جانا تھا جانے لگی تو کہنے لگیں کہ یہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے جو تو کر رہا ہے لینا ہے تو نے ووٹ ووٹ لے میرا بچہ واپس کر میں نے گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہے یعنی لوگوں کے بچے بھی بہلانے پڑیں تو لوگ بہلانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ دو اور اس طریقے سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے سو سو روپے کے اوپر لوگوں کو خریدا جاتا ہے وہ لوگ جن کے گھر میں کھانا نہیں اگر کوئی یہی کہہ دے کہ تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے تم بس ہمیں چن لو تو لوگ چن لیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں کچھ ایسے نعرے کچھ ایسے جملے کو اخباری بیان آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب وہ لوگ اپنی ہمدردیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نفس و سلم کے ساتھ ہی تو کانپنے لگتے تھے جب ان کو خبریں ملتی تھیں کہ ہمیں لوگوں نے چن لیا کہ اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا شاید ہی کسی اور نے ڈالا ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز دوسرے ملکوں کے ویزے لگوانے کے لیے آج کس طریقے سے لوگ بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سادہ لو لوگ تھے تو وہاں کوئی ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں ملک تم لوگوں نے جانا ہے اب ایک گاؤں میں رہتا ہوا جس کو یہ پتہ کوئی کہہ دے کہ تم نے ملک بھی دوسرے میں جانا ہے لوگ تو اپنے گھر بھیجنے کو تیار ہیں لوگوں نے ان کو اپنے مال دیے اور سب چیزیں بڑھا کے ہاں ہمیں پہنچا دو اور اس نے بڑی ان کو باتوں سے چاپلوسیاں کی میں یہ کر دوں گا ورک پرمٹ دلوا دوں گا اور یہ اور وہ اور بعد میں جب ان کو جمع کر کے لائے تو لاہور میں ایک چبرجی کے پاس ایک پلینیٹیریم ہے وہاں ایک پرانا جہاز کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہاں ان کو کہا چلو اندر جاؤ اور ان کو وہاں بھیج کے خوب غائب ہو گیا بعد میں لوگوں نے پوچھا بھی تم لوگ کیا ہو یہاں سے کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم تو فلاں ملک جا رہے ہیں یعنی نہ ان غریبوں نے کبھی ایئرپورٹ دیکھے نہ کچھ اور باتوں میں آ گئے نا ایسے کئی ہی اپنے واقعہ سنے ہوں گے گھروں میں آتے ہیں اپنے زیور دے دو ہم اس کو ڈبل کر کے دکھا دیتے ہیں اور خواتین ہمیشہ ایسی چیزوں میں ماری جاتی ہیں ہر طرف لوگ اپنی باتوں کے جال پھیلاتے ہیں ان پڑھ لوگ پھیلاتے ہیں تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اور میڈیا پہ آ کے جب لوگ چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں کیا یہ جھوٹ نہیں پھر اسی طرح دیکھیں رشتوں کے وقت میں جتنے جھوٹ ہوتے ہیں ہم ساری چیزوں کو الگ الگ کیوں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز تو نہیں آ چکی عموماً جب شادیاں ہوتی ہیں اور وہ ساتھی یعنی معذرت کے ساتھ کے جو لوگ رشتے کرواتے ہیں اور خاص طور پہ جو لوگ پروفیشنلی رشتے کروانے والے ہوتے ہیں وہ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں لڑکی کی زندگی کو خراب کر دیا جاتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے اصل حالات نہیں بتائے جاتے سٹیزن ہے نہیں اور سٹیزن ثابت کر دیا کہیں کچھ اور کہیں کچھ بعض لوگ تو بہت بڑی بڑی برائیوں کو چھپا لیتے ہیں ایک ہمارے ہاں ایک عام عموماً ٹرینڈ ہے کہ رشتے کے موقع پہ جتنے جھوٹ بولنے ہیں بول لو عمریں چھپ جاتی ہیں کیا یہ سارا کچھ اسی میں نہیں آتا وہ میں یو جبو کا کولو فی الحال دنیا کہ پھر اس طرح سے لوگوں کے سامنے پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں اور کیوں صرف اس لیے کہ یہ لوگ یہ رشتہ کر لیں اور ہمیں اس کی جو دس پندرہ ہزار فیس ملنی ہے وہ مل جائے جس کو میٹھی چھریاں کہتے ہیں نا ہمارے دور میں تو زندگی میں ایک اصول بنائیے کہ لوگوں کی میٹھی باتوں کے جال میں نہیں آنا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہتا تو وہ لوگوں کے جان مال اور ان کی نسلوں کے مخالف ہونے لگتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اور کس طریقے سے لوگ اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھاتے ہیں ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہم متاثر ہونے لگتے ہیں ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی اس میں ہمارے دوست ہمارے ساتھی بعض لوگ صرف اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو پورا یقین دلا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے مخلص ہیں ہماری یہ چیز لے لو بس اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ایک پورا شعبہ بن چکا ہے نا ایڈورٹیزمنٹ اب جو ٹی وی پیڈس چلتے ہیں یا میگزینس میں آتے ہیں تو اس کی حقیقت کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں عموماً اس میں بھی مفاد پرستی ہوتی ہے کسی فیمس پرسن کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ تو ان کا فیوریٹ کھانا ہے کبھی نہیں کھایا ہوگا لیکن کر کے دکھایا اب وہ لوگ جو جھوٹی محبتوں کے بت باندھے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے اچھا یہ یہ چیز کھاتے ہیں تو ہم بھی یہی کھائیں گے حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ تو جھوٹ ہے پھر اسی طرح کسی چیز کے اندر آپ دیکھیے کوئی چیز ہے نہیں اچھی لیکن لوگوں کو یہ پیش کرنا کہ یہ بہت اچھی ہے یہ جھوٹ ہے جتنے لوگوں کا اس کے اندر حصہ ڈلے گا وہ بزنس ہے ان کا اس پہ پوچھ ہوگی ٹھیک ہے ایک چیز اچھی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے دکھا دیں کہ دیکھو آپ یہ چیز لیں استعمال کریں وہ تو ہو گیا تعاون البری و تقوا لیکن غلط کو صحیح کرنا وہ کیا آتا ہے اسی میں آتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کردار میرے سامنے آتا ہے لائرز کا جب لوگ لائرس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی معصومیت کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بس اتنے پیسے دے دو تمہارا کیس ہو جائے گا اور وہ پیسے دے دلا کے جب سال گزر گیا تو کچھ نہیں ہوا پھر کہا نہیں ایسا نہیں بس یہ کمی تھی یہ دے دو ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے جال میں لوگوں کو پھانس رہے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے ڈاکٹرز بعض ڈاکٹر صرف اس لیے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کی لیب کا خرچہ نکلتا رہے ضرورت نہیں ہوتی سب پتہ ہے لیکن ٹیسٹ لکھ دو پھر بعض لوگ ایسی دوائیاں دے دیں گے کہ جو ان کے پاس ہیں تو ان کو وہی بیچنی ہے ہم سب اپنے لیے ایک ٹیسٹ لکھیں کیا میں مفاد پرست تو نہیں ہوں کیا میری زندگی میں سب سے بڑی چیز میرا اپنا ذاتی فائدہ تو نہیں میرا خیال ہے ہر انسان اس ترازو میں اپنے آپ کو تول سکتا ہے بعض دفعہ لوگ کوئی مشورہ بھی آپ سے لیتے ہیں تو آپ اگر مشورہ بھی ان کو وہ دیتے ہیں کہ جس میں آپ کا فائدہ ہے تو یہی وہی بات ہے کہ وہ النَّاسِ نہ سمئی جبو کا کولو فی الحیات دنیا لوگ باتوں میں اتارتے ہیں ہمارے عام بات مشہور ہے فلاں باتوں میں اتار لیتا ہے تو لہٰذا ہم سب نے اس چیز سے بچنا ہے اللہ ہمیں کیسے انسان بنانا چاہتا ہے جو اندر باہر سے اچھے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی سچے ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہوں اور مسلمانوں کے لیے ایسے ہی حکمرانوں کی اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ جو خود ساس نہ ہوں بلکہ تاریخ ساس ہوں وہی جیتے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا اصل بات یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ کا خوف رکھنے والا اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے سوچنے والا جب ملے گا تب ہمارے ملکوں کی قسمت بدلے گی پھر ہوش آئے گا ورنہ لوگ تو جانوروں کی طرح اپنے کام کرتے جا رہے ہیں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے فحاشی عام ہو رہی ہے جہالت عام ہے مہنگائی عام ہے غربت پھر عام ہے بڑے ہو رہے ہیں تو حکمرانوں کے گھر بڑے ہو رہے ہیں ان کی عیش پرستیوں کی کہانیاں دیکھیں تو دل خون کے آنسو روئے میں ہمیشہ ایسی یہ ای میلز کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی دو ملکوں کے حکمرانوں کا طرز زندگی دکھایا ہوا تھا وہ کیا تھا کون تھے اس کی ضرورت نہیں لیکن دل واقعی رویا کہ یہ ہوتی ہے اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنا اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو رکھنا تو بات یہی ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ کے بندوں کے لیے مخلص ہوگا یہاں پہ ایک کردار پورا ہوتا ہے میں چاہوں گی کہ تلاوت سنیے تاکہ پھر ہم ایک اور چہرے سے ملاقات کریں کہ جو مطلوب ہے جو مقصود ہے پورے حج کا بھی اور زندگی بھر کی عبادات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا پہلے ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد جی اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا و بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے یہ ہے وہ دوسری قسم کے لوگ جو اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں ایسا شخص پھر اپنی عادات اور اپنے خیالات سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اللہ کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے وہ اپنے مال کو رب کے حوالے کر کے اس کے بدلے بے مال رہنا گوارا کر لیتا ہے وہ اپنے رواجی دین کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے پھر اس کو اپنی شہرت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ کے غیر مقبولیت کو قبول کر لیتا ہے اور یہی ہے وہ شخص جو مصلحت کی بجائے اعلان حق کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ اس سے ناراض ہونے لگتے ہیں یہی ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اللہ کا دین بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں حج کے ذریعے سے اور دین کو سامنے لا کے ومن نا سمئی یشری نفسہ ہو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ایک تجارت ہو رہی ہے ایک سودے بازی ہے اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف ایک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا نفس خریدتے ہیں اس کا نفس خرید لیا نفس میں کیا کچھ آتا ہے کبھی سوچا آپ نے پورا انسان آ جاتا ہے پسند ناپسند مرضی ناپسند مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پھر وہ بندہ اپنا نہیں رہتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو کیسے فروغ کیا جاتا ہے پتہ ہوگا تو پھر ہی بیچیں گے نا تو اس کی پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیالات کو چھوڑ کے رب کی باتوں کو قبول کر لے پوچھیے اپنے آپ سے کیا میں اپنے خیالات کے مطابق جینا پسند کرتی ہوں یا رب کی بات کے ذریعے ہم نے اپنے خیالات کا ایک نقشہ اپنے ذہنوں میں بنایا ہوتا ہے رب کی جو بات اس میں پوری ہو اس کو مان لینا اور جو نہ پوری ہو اس کو چھوڑ دینا یہ خود کو بیچنا نہیں ہے خود کو بیچنا ہے تو اپنے خیالات بیچنے پڑیں گے چھوڑ دیجئے پرانے خیالات کو فرسودہ طریقوں کو اور رب کے طریقے کو اپنا لیں پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ تو میری بچپن سے عادت ہے یہ تو شروع سے ہے اسی لیے پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پسندیدہ عادات کو اپنا لیتا ہے پھر کوئی عادت اس کو بڑی پسند بھی ہو سکتی ہے شروع سے کی ہوگی لیکن آج پتہ چل گیا کہ وہ بات رب کی مطلوب نہیں تھی تو پھر وہ بات اس کے اندر سے نکل جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا بھی عادت نہیں ہو رہی صبح اٹھنے کی وہ یہ نہیں کہتا پھر عادت نہیں ہو رہی لکھنے کی پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو عادت ہے اس طرح کام کرنے کی وہ رب کے سامنے سب عادتیں قربان کر دیتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اپنے آپ کو بیچنے کا اور وہ کیا ہے کہ پھر انسان اپنا مال اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ رب کی ضرورت میں جاتا ہے رب کے دین میں جاتا ہے رب کی مرضی پہ اس کا جاتا ہے وہ مال سے بکتا نہیں ہے بلکہ اپنا مال رب کو دے دیتا ہے اپنی پسند ناپسند چھوڑ دی اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اپنے مال کو لگانے کی بجائے اللہ کی رضا کی جگہوں پہ اس کا مال لگنے لگتا ہے اور وہ شخص جو ہر وقت اپنی خواہشوں پہ ہی لگاتا رہے پھر یاد رکھیے کہ وہ بکا ہوا نہیں ہے پھر اسی طرح اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رسم و رواج جن کو دین کے نام پہ وہ جاری کر چکا ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر خالص دین والا بن جاتا ہے خالص دین اس کی زندگی میں آنے لگتا ہے پھر وہ رسم و رواج کا پابند نہیں ہوتا وہ خاندان برادری سے نہیں ڈرتا وہ یہ نہیں کہتا میں کیا کروں بات تو ٹھیک ہے لیکن کر نہیں سکتا نہیں وہ من نا يَشْرِي نَفْسَهُ نفسا امردا اللَّهِ پھر اسی طرح اگلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان مصلحتوں کو چھوڑ کر اعلانیہ حق کو قبول کر لیتا ہے ایسے ہی بندہ اپنے نفس کو رب کے سامنے بیچ دیتا ہے اور اسی طرح پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مقبولیت چھوڑ کر لوگوں کے اعتاب کا نشانہ بن جاتا ہے اللہ کے نفس وسلم لوگوں کی نظروں میں صادق اور امین تھے لیکن جب رب کے سامنے بکے تو کاہن اور مجنو بن گئے اسی طرح یاد رکھیے آپ بھی جب اللہ کے آگے بکھنے کی نیت کریں گے نا تو اپنے بیگانے بن جائیں گے آپ کی شہرتیں گم نامیوں میں بدلنے لگیں گی وہ لوگ جو آپ کے بغیر جیتے نہیں تھے اب وہ آپ سے ایوائٹ کرنے پڑیں گے لیکن یہ قیمت دینی پڑتی ہے اس لیے کہ جب انسان اللہ کے آگے بک جاتا ہے نا پھر وہ اپنا نہیں رہتا پوری جان سے بک جاتا ہے پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا کوئی چیز بکتی ہے تو پوری ہی بکتی ہے نا آپ یہ تو نہیں کرتے کہ اس کو بیچنے کے بعد کہ اچھا اب کچھ مجھے بھی دے دو پھر انسان پورے کا پورا رب کا بن جاتا ہے اور ایسے ہی بندے کو حنیف کہتے ہیں اور ایسے ہی بندے کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر ایسا انسان اپنے لیے بچا بچا کے نہیں رکھتا کہ کچھ فالتو ہوا تو دگ دے دیں گے اللہ کو کبھی ضرورت زیادہ ہو گئی تو وہ بھی نہیں دیں گے نہیں نہیں وہ اس کا مال نہیں رہتا وہ اپنے مال کو رب کا مال سمجھتا ہے وہ اپنی ذات کے فیصلوں یا دوسروں کا اختیار نہیں سمجھتا اپنے مال پہ بلکہ اس کو اپنے رب کی خوشی اس کی طلب میں لگا دیتا ہے پھر جب انسان اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے نا تو پھر دنیا کے غلام نفس کو خرید لیتا ہے اور خرید کر آزاد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو پیور فارم میں اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ اس نفس پر میرا نہیں تیرا حق ہے میں اپنی ساری خواہشات اپنے سارے اغراض اور مقاصد قربان کرتا ہوں اور پھر اللہ اس خالص تحفے کو قبول کر لیتا ہے واللہ ہو بالعباد کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ پھر انسان کیسی زندگی گزارتا ہے رب کے سامنے بکے ہوئے انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ اس کی سوچیں اس کے جذبات اس کے عمل سب کا محور اور مرکز اللہ کی ذات بن جاتی ہے ہر چیز للہ للہیت آنے لگتی ہے انسان کے اندر پھر وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے جو رب کو پسند ہے پھر اس کے تعلقات بدلنے لگتے ہیں اس کی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگنے لگتی ہیں اور رعایت کس کے بارے میں نازل ہوئی اس کے بارے میں آتا ہے کہ صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی مکہ میں اسلام لائے ہجرت کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت ساتھ لے کر نہیں جا سکتے اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی یہ ہوتے ہیں وہ سودے کرنے والے اس پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نبص و سلم کے اوپر رعایتیں نازل کر دیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی کونے میں چھپ کے بھی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شہرت بھی دے دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ان کی ملاقات کے لیے ہررا کے مقام پر آئے یعنی باہر آئے اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو دیکھو وہ کیسے سودے کر کے آ رہا ہے اور یہ گئے اور ان کو ویلکم کیا آپ نے فرمایا کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جن کے اندر خالص ایمان ہو جو اللہ کے لیے یکسو ہوں جو دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیں اپنے رب کے لیے اور اپنا سب کچھ رب کے نام پہ لگا دے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اللہ کے دین کے اور ایسے ہی لوگ پھر اس پکار کو قبول کرتے ہیں یا یوہل لسین آمن الدلوفِ سلمی کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا طبی خطوات الشیطان شیطان اور شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلو کیوں اس لیے کہ ان نہ ادو مبین یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یعنی اپنے نفس کو رب کے لیے بیچنا ہی اصل میں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے جتنے دل سے انسان اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اتنا اسلام کے کمرے میں آنے لگتا ہے پھر وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے کیا مطلب ہے اس کا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس سے کیا مطلب ہے مخلص ہو جاؤ تمہارے دلی جذبات اور تمہارے شعور کے میلانات اور رحجانات کو اللہ کے ارادے کے آگے جھکا دو تم کچھ نہیں ہو اپنی ہستی کو مٹا دو اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اپنا ہر چھوٹا بڑا معاملہ پیش کر دو بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو قبول کرو سیکیورٹیز کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو اپناؤ اور اسلام جسے اپنانے کو کہے اسے اپنا لو جسے چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دو اس کے برعکس عام طور پہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے کیا لوگ واقعی اس طرح اسلام میں آتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرتے کیوں کہ عموماً لوگ اسلام کو صرف اس حد تک اختیار کرتے ہیں جس حد تک وہ ان کی زندگی سے نہ ٹکرائے وہ اس اسلام کو لے لیتے ہیں جو مفید یا کم از کم بے ضرر ہو اور اس اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے پسندیدہ عقائد اور اس کی پسندیدہ عادات اس کی ذاتی عزت اور دنیا کے فائدوں کو مجروح کرتا ہو اس کے برعکس بند مومن اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں اطمینان ہے سکون ہے اللہ کی رضا ہے جہاں نہ فساد ہے نہ گمراہیاں نہ حیرانی اور نہ پریشانی جہاں انسانی نفس کے چھپے ہوئے حصوں تک میں بھی سکون ہے جہاں کی اجتماعی اور ظاہری زندگی میں سکون ہوتا ہے اور جب ایک بندہ مومن کا دل سکون میں آ جاتا ہے اطمینان آتا ہے پھر اس کے دل میں صرف ایک رب کی ذات سماتی ہے اس کا ایک راستہ ایک قبلہ بنتا ہے پھر اسے کسی جھوٹی قوت کا کوئی ڈر نہیں کسی کی دھمکیوں کا خوف نہیں کسی محرومی کا خدشہ نہیں لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں تو در حقیقت تین کام کرتے ہیں وہ یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی سے یہاں کیا مراد ہے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام ہے زندگی کی پیروی کرنا ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جاتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ایسی پیروی اسی طرح اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپنانا اور تیسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے اسلامی طرز زندگی کی بجائے غیر اسلامی طرز زندگی اپنانا ایسا لائف سٹائل جو اسلام سے کنٹراڈکٹ کرے ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حل پیش کیا اور وہ کیا ہے حق کی طرف آ جاؤ ہیاسی آمن ادخلو فی کا افوا پورے دل سے آؤ عقل لے کے آؤ سر نہ جھکاؤ اللہ کے سامنے عقل بھی جھکاؤ خود قیام میں نہ کھڑے ہو بلکہ اپنے آپ کو بندہ بھی سمجھو عاجز بنو ساری بدعت چھوڑ دو دین کی ساری تحریفات کو چھوڑ دو مصلحتوں اور مفادات کی پرواہ کیے بغیر میرے دین میں آؤ ہر اینٹی اسلام چیز کو چھوڑ دو اور شیطان کیسے رکھتا ہے انسان کو اس راستے سے دور سبز باغ دکھاتا ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ چلو جنت سے باہر جاؤ جنت اچھی نہیں بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو اسلام کا سر سب درخت بنو چلتی گاڑی سے ایک قدم باہر رکھو ایک اندر رکھو تو کیا ہوگا کہاں پہنچو گے اسی طرح تم بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑا تو کہاں جاؤ گے ہاں فائن ضل تم امبادما جات کو ملبینات پالم ون اللہ عزیز الحکیم انسان ڈرتا ہے اس بات کو سن کے نا اچھا اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی زندگیاں دھیروں میں گزار دیں پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کر کے آئے ہیں پتہ نہیں آدھے بھی تیرے پاس تھے کہ نہیں پورے کی تو بات تھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کوئی بات نہیں کل تک کی بات اور تھی ہاں آج روشن نشانیاں آنے کے بعد علم آنے کے بعد اس کتاب سے تعلق جڑنے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے یعنی اب نصیحت کر دی اب تمہاری سوچ کا رخ بدلنا چاہیے اب تم اللہ والے ہو رہے ہو اب تم رب کے پیغام کو سمجھ رہے ہو اب نہ پھسلنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھسلنے سے کیا مراد ہے زلل تم کیسے انسان سلپ ہوتا ہے حق کے راستے سے جب انسان مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھسل جاتا ہے جب انسان اپنے اسلام کے اوپر شیکی ہو جاتا ہے تو پھسلنے لگتا ہے اور جب انسان اپنی ذاتی تحفظات سیکیورٹیز کا خیال رکھتا ہے تو پھسلنے لگتا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جب انسان دینی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے نا تو پھسل رہا ہے سلپ ہو رہا ہے آپ تو نہیں کہیں پھسل رہی اپنے آپ کو چیک کیجئے ہاں پھسلے تو پھر اللہ غالب ہے کیا مطلب ہے کہ پھر تم اللہ کی پہنچ سے دور نہیں ہو تم نے اگر اب کی ہدایات کی خلاف ورزی کی اپنے فائدوں کے پیچھے بھاگے تو یاد رکھو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر تم نے اللہ کی ہدایات کے خلاف زندگی گزاری تو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر تم اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو گے اپنے دنیا میں تحفظ کی فکر میں تم دین کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو اللہ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکیم ہے اس نے تمہارے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ رکھا ہے وہی بہتر ہے اور جس نے تمہیں اس سے روکا اصل میں وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے اور باقی رہ گئی بات کہ اب بھی دیر کرتے ہو توبہ میں تو پھر یاد رکھو حل ينظرون ان ياتيهم الله اللہ ظلم فی ظلل من الغمام والملائکہ وقدی ترجع الامور کیا لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آئیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں کیا مطلب وہ لوگ جو ابھی اسلام میں پورا نہیں آنا چاہتے کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے ابھی کیوں انتظار کرتے ہیں ابھی اور کس کا انتظار کریں گے اللہ کی کتاب سے تعلق بھی جڑ گیا اصل میں یا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کس خوفناک دن کا انتظار ہے تمہیں کیا ایسے دن کا انتظار کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے فرشتے صفے باندھے ہوئے آئیں کوئی بات کر نہ پائے مگر جس کی وہ اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک کرے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں لو آ گیا وہ وقت ہو گیا فیصلہ فرصت کا وقت ختم ہو گیا آج کامیابی مشکل ہے سوچ لو آخر اسی رب کے سامنے تو پیش ہونا ہے کب تک چھپو گے کب تک سلامتی میں داخل نہ ہوگے دیکھو یہ سلامتی قریب ہے یہ دنیا کی بھی سلامتی ہے اور آخرت کی بھی تم دنیا میں بھی بہتر ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انسان ڈرتا ہے کیسے آؤں پتہ نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے دین پہ ایک دفعہ آ جائیں پھر چھوڑنا مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں ڈرو نہیں آگے آؤ قدم بڑھاؤ خوف نہ کھاؤ میں تمہارے ہاتھ تھام لوں گا میں تم کو چلاؤں گا کیونکہ جو لوگ میرے راستے میں آتے ہیں میں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ایک دفعہ تم آ کے دیکھو پھر میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا پھر میں تمہیں وہ دوں گا جس کا تم نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا ڈرنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے آ جاؤ تم میری طرف اب دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے کس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں پورا اندر آنا چاہتے ہیں یا دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں زیادہ فائدہ ہے دروازوں پہ کھڑے ہونے والے یہی سوچتے ہیں نا چلو جب دل چاہا پلٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دے اگر آپ پورے رکو پہ نظر ڈالیں نا تو ایک ہی سبق ملا حج سے من چاہی زندگی چھوڑ دو رب چاہی حاصل کر لو حج کے لیے جاتے ہو تو ایک ایک موڑ پہ غور کرتے ہو کہ کیا چھوٹا اور کیا رہ گیا وہموں میں مبتلا رہتے ہو تو عملی زندگی میں تمہیں یہ کیفیت کیوں نصیب نہیں ہوتی وہاں تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دم دینے کو تیار ہو جاتے ہو عمل کے میدان میں پیچھے کیوں رہتے ہو تو گویا کہ حج اسلام میں مکمل داخل ہونے کا سبق دیتا ہے تلاوت سنیں گے سبحان ربی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 عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ